سفیان نے نے بن سے انہوں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مطابق روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو اکانوے